بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یہ آپ کے سامنے سات اصول بیان ہو گئے اور ان سات اصول کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز پر علم آنا اور اس علم آنے کے بعد اس پر یقین آنا اس کے جو ذرائع ہیں وہ تین ہیں اسباب العلم تم ایک حواس اور ایک عقل اور ایک خبر صادق تو فلسفے والوں نے قدیم فلسفے والوں نے بنیاد عقل پر رکھی اور سائنس والوں نے حواس اور تجربے پر رکھی اور بس اگر ان دو چیزوں کی گرفت میں یا ان کے دائرے میں کوئی چیز نہیں آئی تو انہوں نے انکار دی اور ہم لوگوں کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ وہی پر ہوتا ہے جس کو خبر صادق اللہ جل جلالہ کی بات جو اس کے رسول کے واسطے سے ہم تک پہنچتی تو اب آپ نے دیکھا کہ بہت سی جگہوں میں لوگ اپنے اس عقل کو یا ہوا سے حاصل شدہ علم کو اللہ وحی کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ یا فلسفے کا ٹکراؤ ہے اسلام کی بات سے قرآن کی وحی کی بات سے اور یا جو تجربے سے ثابت ہوا اس کی سائنس سے جو ثابت ہو گیا اس کا ٹکراؤ ہے وحی سے کہ جو ٹکراؤ کا اصول ہے تعارف کا وہ یہاں ہوتے ہی اس لیے کہ ان دونوں کا موضوع ہی الگ الگ ہے موضوع اس لیے الگ ہے کہ جو سائنس ہے یا فلسفہ ہے ان کا موضوع ہوگا مادیات اور جو وحی کا موضوع ہے ماحولہ المادیات تو اس میں تو ٹکراوی نہیں جو وہ بات کرتے ہیں وہاں تک ان کی رسائی نہیں اگر انہوں نے اپنی بات کی ہے اور وہ نصوص کے بالکل سراہتاً وہاں سے ٹکراؤ نہیں ہے تو ہم کو ضرورت نہیں ہے اس میں بات کرنے کی اب اس اصول کو دیکھنا چاہیے لوگ ہر جگہ میں جو وحی کی بات ہوتی ہے اس کے مقابلے میں لے آتے ہیں ٹکرا ہوئے وہ کہتے ہیں اچھا سائنس نے تو ایسا کہا اور اس میں بنیادی طور پر جو بات ہو گئی تو ایسا ایسی ذہنیت کیوں ہوئی تو اس ذہنیت کا اصل میں جو بنیاد ہے وہ ہے غلامی کے اثرات یعنی وہ جو انگریز آیا اور اس نے یہاں کے پورے علاقے کو جو اپنے اس میں لیا پنجاب تو وہاں کے لوگ وہ ذہنی طور پر گڑبڑ تھے نا یعنی سب کچھ حقانیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیکھی اور اس کے بعد بھی کہتے جعل لنا الہاں کمالہم مالہ آپ ان ہمارے لیے بھی ایسے خدا بنا اور سامری نے ان کو کتنے آسانی سے گمراہ کر دی اس نے جو بنایا کہا الہ حکم و الہ حکم یہ تو ہے تمہارا اور جب ان کو بقرے کا جو قصہ پیش آیا جب ان میں آدمی کا قتل ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ اس کا پتہ چل جائے تو حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو اب یہاں فیصلی نے ایک سوال اٹھایا کہ گاہے کا اور قاتل کا پتہ ان کا آپس میں کیا تعلق تو علامہ نصفی جو تفسیر مدارک والا ہے اس نے ایک عجیب لفظ یہاں پر لکھا کہا اس گاہے کو تم ذبح کرو لیو ہب و نبی مع تاکہ ان کے جو معبود کا عقیدہ ان کے ذہنوں میں آ گیا تھا نا وہ اس لیے وہ پھر جب چھری چلائیں گے نا تو عقیدے پہ چھری چل جائے گی تو اصل یہ ہوگی آدمی جب مرعوب ہوتا ہے نا کسی سے ڈرا ہوا ہوتا ہے گھبرایا ہوا ہوتا ہے تو اس کی غلط بات بھی ٹھیک نظر آتی ہے اور جب کسی سے آدمی ذہنی طور پر وہ نہیں ہوتا ہے وہ ٹھیک بات بھی کرے تو وہ سمجھ میں نہیں آتی تو اصل مسئلہ یہاں یہ ہوگا ورنہ سائنس کا وحی سے کیا سائنس کا موضوع ہی وہ نہیں ہے جو وحی وحی کا کا موضوع موضوع کیا ہے انسان کی زندگی میں ہونے والے اعمال کا انسان کی روح پر ٹھیک اور غلط اثر کیا مرتب ہوگا یہ سائنس کے پاس کا جواب ہی نہیں انسان کو اپنی انفرادی زندگی میں کیسا عمل کرنا چاہیے اور اپنی اجتماعی زندگی جو گھر کی سطح پر ہو اس میں کیسا ضابطہ کرنا چاہیے اور پھر ایک بڑے سطح پر جو ملک کی سطح پر آتا ہے اس میں کیا اصول ہونے چاہیے تو آپ نے حکمت یا عملے کی تین قسمیں پڑھی تھی یا تہذیب الاخلاق ہوگا یا تدبیر المنزل ہوگا یا سیاست مدنی ہوگا اب ان سب کے اندر بحث ہوتی ہے ان اعمال سے جن سے روح کی پاکیزگی انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر اب سائنس سے اگر یہ سوال ہو جائے کہ کس عمل سے روح کی پاکیزگی ہوگی اور کس عمل سے روح اور ناپاک ہو جائے اس کا جواب ہی نہیں ہے اس کے پاس اس لیے کہ روح اس کا موضوع ہی نہیں ہے اس کا موضوع پیٹ تو ایک تو یہ بات ہم کو اصولی طور پر سمجھ لینی چاہیے یہ جو آپ کے سامنے اصول بیان ہوئے سات ان سات اصول کا خلاصہ ہی ہے اس لیے اگر وہ اپنے عقل چلاتے ہیں یا اپنے تجربات کی روشنیاں بات کرتے ہیں تو ہمیشہ اصول یہ ہے کہ وہ جو بھی اپنی بات کو عقل کی روشنی میں بتائیں گے اور وہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے اس سے قبل وہ ایک اصول منوا کے پھر اپنی بات کرتے ہیں اور وہ اصول وہ غیبی طور پر منواتے ہیں وہ ایمان بالغیب کے درجے میں یہ تقریباً ہر جگہ یہ بات کہیں گے ایسا ہے فلانے لوگوں نے ایسا لکھا ہے لہذا وہ تو مسلم ہے اس میں تو بات ہی نہیں اور چونکہ وہ تو ایسا ہو گیا اب اس کی روشنی میں کیا ہونا چاہیے تو ہم لوگوں کو تو میں نہیں مسلم نہیں ہم لوگوں کا تو ایمان غلط نہیں اگر ان کے کوئی سائنسدان بہت بڑے ہیں یا ان کے فلسفی بکرات فلانا وہ تو ہمارے لیے کوئی نہ پیغامبر ہے نہ کوئی ہم نہیں رکھتے ایمان میں ہمیشہ ایسا ہے کسی بھی فن کے اندر کسی بھی شعبے کے اندر ایک درجہ اس کا ایمان بالغیب کے درجے میں وہ مابعد طبیعت ہوتا ہے تب ان کی بات آگے جاتی اس لیے اگر وہ کہتے ہیں کہ سائنس میں سے اس سے پہلے کوئی اصول ہے اس اصول پر سوال ہونا چاہیے اور قانون یہ ہے کہ جب کوئی آدمی سوال کرے اسلام کی بات پر اللہ کے دین کی بات پر تو جواب دینے کی وجہ اس اسی سے سوال نہ چاہیے اور ٹچ اور کوتوان کو ڈنٹے وہ سوال کر رہے وقت غلط بھی اور سوال بھی کرے اگر ایک آدمی نے غلط اصول اختیار کیا ہے تو اس سے سوال ہونا چاہیے تو ایک تو فکری طور پر مسلمانوں کو ایسا پختہ ہونا ضروری ہے کہ فوراً متاثر ہونے کی ضرورت نہیں وہی پر ہمارا ایمان بالغیب ہے باقی ہمارا ایمان بالغیب نہیں ہے اس لیے وہی کے مقابلے میں اگر وہ اپنی بات کو یوں لے آتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں وہی کو دیکھتے ہیں اور اس پر ایمان بالغیب لیا اور اس میں بڑی عجیب بات کی ہے میں نے اب کسان بیان کی بھی کی تھی یا یعنی نہیں مجھے معلوم نہیں جو میرے شیخ ہیں نا حضرت حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب وہ بھی ایسی فکری موضوعات پر بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں انہوں نے ایک جگہ بیان کیا تو مجالی سے ہے ان کی چھ جلدوں میں گئی وہ اس میں انہوں نے ایک عجیب بات بیان کی انہوں نے فرمایا کہ یہ جو معراج کا قصہ ہے نا معراج کا معراج کے قصے میں ابو جہل کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی نہیں ابو جہل کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میں پر گیا اور حضرت ابو بکر کو ابو جہل نے خبر دی فرق لگ رہا ابو جہل کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور حضرت بکر کو ابو جہل نے خبر دی لیکن حضرت بکر صدیق ہو گئے کیوں نسبت رسول اللہ سے رسم کر ابو جان کو خود رسول اللہ سے بیان کر رہے ہیں کہ میں گیا ہوں اب وہ اپنی عقل چلا رہے دیکھنا اس نے عقل کو آگے رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیچھے رکھا ابو جہل ہو گیا اور حضرت ابو بکر کو ابو جہل نے بتایا کہ ایسے ہو سکتا ہے عقل سے بتا اچھا نہ لیکن یہ بات کی کس نے کہ وہ آپ کے صاحب نے کی کہا انہوں نے کی ہے تو پھر ٹھیک حضرت عقل کو پیچھے کر اور ذرائع ان کے پاس کیسے اگر آج بھی کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی ثابت شدہ بات کے کو عقل کے سامنے پیش کرتا ہے تو کردار ابو کا حل کا ابو جہل کا ہے اور اس کی اور تاریخ میں بھی جائیں گے تو تیل کا اب بڑے فخر کے ساتھ ہم لوگ بیان کرتے سائنس سائنس نے نے بیان بیان کیا کیا اس کا آپ کے عقیدے پر کیا اثر پڑ رہا ہے بھائی اور جب آدمی کا عقیدہ اللہ رسول کی بات ہے عقیدہ ڈھیلا عمل خود بخود ڈھیلا ہو جاتا عمل میں ڈھیلا پن بغیر عقیدے کے آتا نہیں اس لیے کوئی بھی بات جب آپ کے سامنے آئے گی تو اس میں تین باتیں ہوتی یا اس کی تصدیق ہوتی ہے یا انکار ہوتا ہے یا ان کے بیچ میں شک ہوتا اب یہ تصدیق یہ اس کے ماننے کا اعلیٰ درجہ ہے اور انکار اس کے نہ ماننے کا اعلیٰ درجہ اب اعلیٰ درجے پر آدمی فوراً نہیں پہنچتا اس لیے ہر تصدیق سے پہلے آدمی کو ایک درجے میں شک پیدا ہو جاتا ہے پھر تصدیق کی طرف چلے اور انکار بھی فوراً نہیں ہوتا پہلے شک ہو جاتا ہے پھر انکار میں چلا جاتا تو اس لیے اپنا جو عقیدہ ہے وہ اللہ اور اس ہمارا ایمان بالغیب ایمان بالغیب جب ٹھیک ہو جائے گا یہ سب مسائل بھی حال ہو جائیں گے ورنہ تردد کی زندگی رہے گی جیسے آج لوگ کی تردد کی زندگی یقین نہیں ہوتا یہ بہرحال وہ اصول جو سات اصول بیان ہو گئے نا ان کی روشنی میں بات کر رہا ہوں اس لیے جب ہمارا کبھی واسطہ پڑے اس قسم کی کتابوں پر ہماری نظر پڑ جائے یا اس قسم کی باتیں ہمارے سننے میں آئیں تو آپ غور سے دیکھیں گے کہ جو آدمی وہی کی بات میں شک کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اپنے عقل کی بات لا رہا ہے یہ عقل سے پہلے اس نے ایک بات اپنے ذہن میں مسلم کر لی ہے پھر اپنے عقل کی بات چلا وہ تو مسلم ہی نہیں اور آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں نا یہ جتنے نئے نئے مسائل اٹھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں بات چل رہی ہے کبھی کیا بات چلتی ہے کبھی کیا خاندانی منصوبہ بندی کی بات چلتی ہے کبھی دوسری اگر آپ دیکھیں گے غور سے اس کی تہ میں بھی کوئی اصول چل رہا ہے اور اس اصول کے اوپر اس کو اور اللہ رسول کی بات بھی لا رہے ہیں ادھر اور وہ اپنے عقل کی بات کو بھی سامنے لا رہے ہیں اور وہ اس پر پیش کر یعنی ایک چیز کو انہوں نے ثابت کر مان لیا ہے اور اب آگے اس لیے اس منہج سے جب ہمارا اتفاق ہی نہیں ہے تو ہم کیوں اس منہج پر ان کے ساتھ چلیں گے ہم نہیں چلیں گے اس منہج دے وہ ہمیشہ جب استدلال ہوتا ہے استدلال جو منطق کی زبان میں ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے استدلال میں مقدمات باندھے جاتے ہیں سغرا اور کبرا وہ دو مقدمے ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ایک مقدمہ پیش کیا جاتا ہے یہ مقدمہ آپ مانتے ہیں ہیں کہتے ہاں ایک اور مقدمہ لگا مانتے ہیں ہاں ان دو کو جب مانا تو خود بخود ایک تیسری وجہ سے وہ نتیجہ ہوتا ہے آپ کبھی بھی نتیجے سے اختلاف نہیں کر سکتے اگر آپ اختلاف کریں گے آپ کو مقدمات میں تیرس کرنا پڑے گا لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مقدمات پر جو اعتراض کرتے ہیں نتیجے میں اختلاف کر لیتے ہیں نتیجے میں اختلاف ہوئے تو بات کمزور ہو جاتی ہے مقدمات کو جب تسلیم کیا تو پھر نتیجہ کیسے نہیں مانا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہاں تو یہ ان اصول کا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ سمجھ میں آ جائے اور ان اصول کو ہم اپنی زندگی کے اندر چلائیں بھی منحج جو علمی اس وقت چلتا ہے بہت سے مسلمان لوگ وہ دین کی بات کریں گے منحج ان کا اختیار کر کے بات کرتے ہیں یہ بات نہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کو طے ہونا چاہیے اگر عقل کی بات ہے سائنس کی بات ہے وہ کہاں سے ثابت ہے وہ کس نے کہا اگر کسی نے کہا وہ ہمارے لیے مسلم ہے ہی نہیں ہمارا ایمان بالغیب ہے ہی نہیں تو کیسے آپ اتنا فوراً آگے جا رہے ہیں اس مقدمہ سے آگے بڑھ سکتے بھی نہیں اور اگر عقل کی روشنی اپنے ہم عقل سے اور استعمال کریں اس لیے ایسے جو منہج سے ہٹی ہوئی بات ہو اس کا فوراً جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں جواب دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں بلکہ وہ کمزور جگہ دیکھنی چاہیے جس کی بنیاد پر یہ موقف بنا اور اس کمزور جگہ کو دیکھ کر کے اسی کمزور جگہ پر سوال کرتا ہے یہ ہاں۔ اچھا آگے ہیں انتباہات اس میں چند مسائل اٹھائیں اور یہ انتباہات ہیں پندرہ اس میں مختلف چیزیں اس میں دو پہلے انتباہات توحید سے متعلق عقیدہ توحید سے ایک ہے اور دوسرا تعلیم یہ دونوں مسئلہ توحید سے متعلق جو ہمارے بنا کی بنیاد ہے اور تیسرا جو ہے وہ نبوت سے متعلق انتباہ اور چوتھا ہاں چوتھا اور اس کے بعد پانچواں چھٹا ساتواں اور آٹھواں ساتواں بلکہ ساتواں تک یہ اصول اربہ ہے جہاں سے شریعت کے احکامات ثابت ہوتے ہیں نا ان کے اوپر سات تک یہ ہو گئی آٹھواں انتباہ ہے حقیقت ملائکہ جن اور اس میں ابلیس یہ سب اور نواں انتباہ ہے آخرت سے متعلق واقعات قبر جنت میزان یہ سب چیزوں سے متعلق اور دسواں انتباہ ہے کائناتی ترغیب وہ آپ حضرات میں سے جس نے سوال کیا تھا نا کہ اس میں بات چیزیں تو ہوتی ہیں جو طبیعت سے متعلق ہوتی ہے حالانکہ شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ طبعیات ریاضیات ہے اس سے ہماری زیادہ بحث نہیں ہم الہیات میں بحث کریں گے جو ان کے عقیدے ہیں اللہ سے پکے اور جو حکمت عملیہ ہے اس میں ان لوگوں نے زیادہ بات لیکن اس پہ بات کریں گے تو چار چیزیں پھر بنی تھی حکمت نظریہ کے اندر اور حکمت عملیہ کے اندر اور پھر ان کو انہوں نے اپنے تعبیر کے اندر بیان کیا تھا کہ عقائد ہیں عبادات ہیں معاملات ہیں معاشرت اخلاق ان سے ہم بات کریں گے لیکن کچھ کچھ چیزیں سے اس لیے جو دسواں انتباہ ہے اور بعض کائنات کی سے متعلق طبیعت کی باتیں اور انتباہ جو گیارہواں نمبر پر ہے وہ مسئلہ تقدیر ہے تقدیر اور انتباہ بارہواں ارکان اسلام اور عبادت ان چیزوں سے متعلق اور انتباہ تیرہ معاملاتی باہمی اور سیاسیات اور انتباہ چودہ بعض معاشرت اور عادات اور انتباہ پندرہ یہ ہو گیا اخلاق باطینی اور جذباتی نفسانیہ اور انتباہ سولہ استدلال عقلی یہ انتباہات ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہے پر سی مادہ مولانا عبدالباری ندوی صاحب نے لکھا ہے اس کتاب کے اندر جو ہاں مذہب اور سائنس اس اس موضوع پر ایک کتاب ہے انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی معرفت میں اور اللہ کی پہچان میں سب سے بڑی رکاوٹ لوگوں کے سامنے بنی ہے مادے پر ان لوگوں کا ایسا یقین بنا ہے اور مادے کے لیے انہوں نے جو باتیں کی تو ان کو ضرورت ہی نہیں رہی کہ وہ اللہ کا اقرار کرے لیکن پھر خود ان لوگوں نے جو مادے کا آپریشن کیا ہے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی کہ یہ ہے کیا چیز اب اس میں جو حضرت رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کو عقید توحید میں دو غلطیاں پیش آئیں ایک تو انہوں نے اللہ کی ایک صفت غیر اللہ کے لیے ثابت اور نمبر دو اللہ جلالہ کی ایک صفت کی اللہ سے نشی اور آپ کو معلوم ہے کہ دونوں چیزیں عقیدت و کو ہاتھ کرتی اللہ کی صفت آپ غیر اللہ کے لیے ثابت کر دیں اور یا اللہ کی جو صفات ہیں ان میں سے آپ کی صفت کی نفی کر دونوں صورتوں میں عقیدت ہو گیا گڑبڑ اور ایمان کے اندر بہت بنیادی چیز عقیدت اب ان لوگوں کو کیا پریشانی پیش ہے ان لوگوں کے نزدیک یہ کائنات تو ہے سب مانتی مادی کے سوائے کچھ مانتے نہیں ہے نا یعنی یا وہ چیز جو حواس سے معلوم ہوگی اور حواس کی مدد سے عقل سے معلوم ہوگی بس بساہر ان دو کے دائرے میں جو آئے گی وہ مادی تو ان لوگوں کے نزدیک اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف مادی ہے مادی کے علاوہ اگر کچھ ہے وہ اس کے ہی منکر ہے مادیات کے علاوہ جب مادے کو مانا تو انہوں نے کہا یہ مادہ قدیم ہے قدیم کا معنی کیا ہوتا ہے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں قدیم اور ایک حادث قدیم وہ ہوتا ہے جس کے اوپر عدم بالکل نہ آئے اس پر عدم کا زمانہ نہ آئے یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ کسی زمانے کے اندر نہ ہو جس چیز پر ایک لمحے کے لیے بھی عدم آ جائے چاہے وہ عدم بعد الوجود ہو یا وجود بعد العدم ہو دونوں صورت یا درجن میں جس چیز پر آدم آ جائے چاہے آدم پہلے وجود بات میں ہو یا وجود پہلے آدم بات میں جس پر آدم آ جائے وہ قدیم نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا حادث ہوگا ہم لوگ ہیں ہم لوگ پہلے معدوم تھے پھر موجود ہو گئے پھر معلوم ہو گئے تو ہمارا وجود بعد العدم اور قبل العدم اس لیے ہمارا جو وجود ہے وہ بین العدمین ہے نا اس لیے وجود بین حکم العدم بہن لازمین متخل بینک الدم مسئلہ پڑھا ہے نہیں پڑھا کہ اگر کسی عورت کو حیض آ جائے پہلے بھی دس دن اس اور آخر بیچ میں ایک دن وہ پاک ہو جائے تو یہ توہر جو دو دمین کے بیچ میں آیا یہ بھی دم کے حکم اس لیے جو وجود دو عدموں کے بیچ میں آ جائے وہ عدم کے حکم میں جو ہمارا وجود اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عدم چاہے قبل الوجود ہو یا بعد الوجود ہو دونوں وہ حادث ہو جاتا یہ بات واضح ہو گئی نہیں اب ان لوگوں نے یہ کہا کہ مادہ قدیم کیوں اگر مادہ قدیم نہ ہو جائے تو یہ کائنات میں جو چیزیں موجود ہیں اگر ان کا مادہ بھی حادث ہے تو یہ تمام چیزیں مکمل طور پر معلوم ہوگی ایک ہوتا ہے مادہ اور ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ صورت صحیح یہ شیشہ ہے نا اب اس کا مادہ مثلا شیشے شیشے کی کتنی ہو ہے صورتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن مادہ اس کا رہتا تو انہوں نے کہا کہ مادہ یہ قدیم ہے کیوں صورت کے ساتھ اگر مادہ بھی قدیم نہ رہے تو اس کا مطلب یہ چیز بالکل معلوم تھی تو جب ایک چیز بالکل معلوم ہو تو محض سے وہ چیز وجود میں کیسے بیچ میں کوئی تو پل ہونا چاہیے ایک چیز کا وجود تھا یا بھی ادھر کوئی بیٹا ہو نہ اچانک کہ کر کے آدمی ہو سے تو ہو سکتا نہیں کوئی آنے لگے گا تو کچھ چپل کی آواز آنے لگے گی کوئی سایہ نظر آ جائے گا تو ہم کہیں گے گزار آدم اور وجود کے بیچ میں کچھ نہ کچھ رابطہ ہوتا تو اب انہوں نے کہا کہ اگر یہ مادہ کیا ہے بالکل حادث ہے تو ایک چیز آدم محض سے وجود میں کیسے آئی یہ ہماری سمجھ میں آتا ہے حضرت تھانوی رحم اللہ اس کے اوپر سوال کرتے ہیں فرماتے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہتے ہیں ہاں، سمجھ میں نہ آنا تو کسی چیز کے بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتا بس ٹھیک ہے بہت سی چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئی کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس کے بات ہونے کی دلیل نہیں اصول وہ چل گیا نہیں در اچھا دوسری بات یہ مادے کے اوپر جو تبدیلیاں ہیں ان تبدیلیوں کے تو قائل یہ شیشہ ہے یہ اس سے پہلے ایک اور صورت میں تھا اس سے پہلے ایک اور صورت میں تھا تو یہ جو جزوی تغیرات ہیں ان کے عدم کے تو قائل ہیں یعنی یہ لکڑی سے یہ ڈیکس بنا اس ڈیکس سے پہلے یہ والی صورت معدوم تھی کوئی اور صورت تھی یا نہیں جی۔ تو جزوی تغیرات کے تو یہ لوگ بھی خر سوال یہ ہے کہ وہ تغیر جب نہیں تھا تو عدم محض میں تھا یا نہیں تھا ہاں؟ جی۔ وہ جو جزوی تبدیلی ہے وہ بھی تو ایک وقت عدم محض کے درجے میں تھی اگر وہ جزوی درجی تبدیلی تغیر عدم محض سے وجود میں آ سکتی ہے تو یہاں جب مادے کو بھی اگر عدم محض یہ تبدیلی کیوں نہیں آ سکتی یہ جی۔ دو باتیں حضرت رحم اللہ نے اب ان لوگوں نے ایک اور بات پھر ایک اور بات ہے جو فلسفے کا اصول ہے کہ مادہ جب ہوتا ہے نا مادے کا اپنا وجود نہیں ہے مگر صورت کے ذمن میں کوئی بھی مادہ آپ مان لو اگر وہ خارج کے اندر موجود ہوگا تو لازمن کسی صورت کے یہ بات ہے صورت کی اس فلسفے قدیم کے اندر تین وہ قسمیں بتائی گئی ہیں ایک صورت جسمیہ ہے ایک صورت نوعیہ ہے اور ایک صورت شخصیہ ہے تین صورت جسمیہ یہ جنس کے درجے میں کیا مطلب یہ کلی ہر وہ صورت جس میں طول لمبائی ہو جس میں عرض چوڑائی ہو جس میں عمق گہرائی ہو جس چیز میں بھی یہ تین باتیں پائی جائیں اس کو کہتے ہیں جسم اور صورت جسمی تو یہ دنیا کے ہر جسم پر سادے یہ کلی ہے بالکل یہ بات صحیح ہے اس کے بعد جو صورتیں ہیں تو ہر صورت کے اپنے اپنے آثار ہیں مثلا وہ پانی ہے اس کے آثار اس میں برودت ہے ٹھنڈک ہے آگ ہے اس کی اپنی ایک صورت ہے اس میں حرارت ہے دنیا میں جتنے اجسام ہیں نا جسم تو ان میں الگ الگ انواع بنتے ہیں جن کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہوتی وہ جو کلی کے زمین میں پھر اپنی قسمیں بن گئی الگ الگ ان کو صورتی نوریہ بولتے واضح ہے نا اچھا صورتی نوریہ بھی کلی ہے اس کا بھی وجود نہیں خارج میں جو موجود وہ شخصی صورت ہوتی اس لیے یہ شدہ بات ہے کہ کلی کا خارج میں وجود نہیں ہے خارج کے اندر اگر موجود ہے تو جزی موجود ہے انسان ایک کلی ہے انسان کی تعریف ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک جسم ہے جو ہاں رکھتا ہے حیوان حیوان ہے جو ہم بولتے ہیں تو حیوان سے ہمارا جس میں حیات ہو حیوان کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ جسم ہو نامی ہو بڑھنے والا ہو حساس ہو اور متحرک بال ارادہ یہ حیوان کی تعلیم اور ناطق کا معنی جو کلیات کا ادراک کرے آپ ترجمہ کر لیں حیوان ناطق معنی حیوان آخر اب یہ حیوان ناطق جو انسان کی درد تو کلی ہے نا یہ تو ہر ایک پر ساتھ رکھا ہے لیکن کیا وہ کلی انسان خارج میں موجود ہے خارج میں اگر موجود ہے تو یہاں پہ یا میں ہوں یا زید یا عمر یا خالد یا قرآن قرآن قرآن خارج جی میں کبھی بھی کلی موجود نہیں ہوتا خارج جی میں کبھی بھی مطلق موجود نہیں ہوتا خارج جی میں موجود ہوتا تو شخص ہوتا خارج میں موجود ہوتا تو مقید ہوتا تو اب جب انہوں نے کہا کہ مادہ قدیم ہے تو سوال ہو گیا کہ صورت بھی قدیم ہے یا حادث ہے کیوں مدد تو اگر صورت کی تو اگر کہو گے کہ صورت قدیم ہے تو ہم کہیں گے کون سی صورت قدیم سورج جسمیا نوعیہ شخصیہ اگر کہ شخصیت قدیم ہے تو ہم کہیں گے بالکل بداحت کے خلاف سورج شخصیت تو ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر آپ ہم میں سے ہر ایک صورتی شخصیت رکھتے ہیں یہ والا اس یہ تو کسی تاریخ میں بنا ہے نا اس تاریخ سے پہلے معلوم تھا یا نہیں تھا سورت شخصیت کا عدم تو بالکل مشاہد ہے صورت شخصیت کے قدیم ہونے کا کوئی آدمی دعوی نہیں کر سکتا لہٰذا صورت شورت شخصیت ہو گئی حادث اور صورت نوعیہ بغیر صورت شخصیت کے نہیں جب یہ حادث ہو گئی تو صورت نوعیہ بھی حادث ہو گئی جب یہ حادث ہو گئی تو صورت جسمیہ بھی حادث ہو گئی جب صورت جسمیہ حادث ہو گئی تو صورت ہو گئی حادث اور مادہ ہے قدیم اور مادہ بغیر صورت کے تو موجود ہوتا نہیں تو وہ کیسے موجود تھا یہ صحیح ہوگی مادہ بغیر صورت کے تو ہوتا نہیں ہے تو قدیم کیسے ہوگی تو اب ان لوگوں نے پھر اس کے اوپر جواب دیا ہاں ان لوگوں نے جواب دیا کہ اصل میں یہ مادہ تھا چھوٹے چھوٹے اجزاء کی شکل ڈیموکراتیس مادہ تھا چھوٹے چھوٹے اجزاء کی شکل اب جب مختلف صورتیں لگی تو صورت تو حادث ہوگی لیکن وہی اجزاء مل گئے اس میں تو مادہ اپنے چھوٹے اجزاء کے ساتھ قدیم تھا یہ والی صورت حادث ہو گئی لہذا مادہ قدیم ہو جائے صورت حادث ہو جائے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا صحیح ہو گیا یا انہوں نے یہ کہا کہ نہ مادہ یہ ایک پورا متصل واحد تھا بعد میں اس کے اجزا پر اجزا کی دو قسمیں ہوتی ہیں آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا ایک اجزاء ترکیبیہ ہے اور ایک اجزاء تحلیلیہ ہے اگر آپ پہلے اجزاء مانتے ہیں اور بعد میں ان کو جوڑ کے مرکب بناتے ہیں تو یہ اجزاء ترکیبیہ چائے بنی نا تو پتی الگ چینی الگ پانی الگ دودھ الگ یہ اجزاء موجود ہے ان کو جوڑا ہے اور اس سے ایک مرکب یہ اجزائے ترکیبی ہے اور اگر یہ مثلا یہ دیوار ہے ابھی ایک مرکب اور ہم اس کو توڑ کے اینٹیں الگ کر دیں تو یہ تحریریہ ہو جائے یہ بات واضح ہو گئی تو اب ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم مادے کو یا تو مانیں گے بصورت چھوٹے چھوٹے اجزا جو کسی بھی آنے والی صورت کے ساتھ مل گئے اور یا ہم اس مادے کو اس کے ساتھ مان لیں گے اور بات کے اندر اس کو مان لیں گے کیا اجزائے تحلیلیہ مان لیں گے کہ اس جسم کے اندر یہ ہو جائے گا کیا اجزا اس کے بن جائیں گے اس پر اشکال یہ ہے اس اس والی بات اس بات کے ذریعے سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کیا کہ مادہ بغیر صورت کے بھی موجود ہو سکتا ہے مادہ بغیر صورت کے بھی موجود ہو سکتا ہے اس پر اشکال کیا ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ مادے کا وجود بالقوا ہوتا ہے بالفعل نہیں ہوتا بالقوا اور بالفعل کا فرق تو جانتے ہیں جو چیز میں بننے کی صلاحیت ہو ابھی نہ ہو اس کو کہتے ہیں بالقوا ہر لڑکے میں صلاحیت ہے والد بننے کی لیکن بالفیل کوئی ہے اور کوئی نہیں صحیح ہوگی انگور ہے اس میں صلاحیت ہے کہ اس کو شراب میں تبدیل کر دیا جائے یہ ہوگی گیا قوا اور جو بالفیل ہو جائے تو اس کو کہیں جو ابھی فی الحال اس کو کہتے ہیں بالفیل یہ پانی ابھی بالفیل پانی ہے لیکن شربت بن سکتا ہے بال ہے نا جو چیز میں صلاحیت ہو آئندہ کی وہ ہوگا کیا بالقوا اور جو فی الحال ہے اس کو کہیں گے جو چیز بالقوا کے درجے میں ہوتی ہے وہ فی الحال معدوم ہوتی ہے صحیح ہے جو چیز بالقوا کے درجے میں ہوتی ہے فی الحال کیا ہوتی ہے یعنی وہ موجود بالقوا ہوتی ہے معدوم بالفعل ہوتی ہے یہ پانی کو اگر ہم شربت کہتے ہیں بالخوا تو بال تو شربت ہے لیکن معلوم نے کہا کہ مادہ اس کا وجود بالخوا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں بغیر صورت کے موجود آپ نے بالفیل اس کو موجود مان لیا تو یہ تو لازم ہے کہ ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں یہ موجود بھی اور معلوم بھی ہوا یا نہیں ہوا یعنی جب ہم نے کہا کہ مادہ موجود بالقوا ہے تو ہوا کیا بالفیل کیا ہو گیا ہم نے کہا صورت کے بغیر موجود تھی تو موجود بالفیل بھی ہوگی تو معدوم بلفیل بھی ہوگی موجود بلفیل بھی ہوگی اس لیے یہ جتنا مفروضہ ہے عقل کی بنیاد پر اور ایک بات کو ایمان بالغیب کے درجے میں منوا کر پھر اپنی بات منوائی گئی تھی جب وہ اصل کے اوپر بات چلی تو اصل ختم اس لیے مادہ قدیم نہیں ہے مادہ حادث ہے اچھا مادے کو اگر ہم قدیم مان لیں تو ہمارے اسلامی عقیدے لیے براہ کے پڑھ سوال یہ ہے نا ہم نے یہ بحث کی کہ اگر ہم مادے کو مانتے ہیں کیا قدیم تو اگر اس کو قدیم مان لیا جائے تو نقصان یہ ہو جائے گا کہ جو چیز قدیم ہو وہ اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں ہوتی کہ محتاج تو ہوتی ہے جو عدم ہوتی اور قانون کیا ہوتا ہے کہ جو چیز موجود ہو اور اس میں صلاحیت عدم کی ہو تو اس میں دو چیزیں جمع ہو جاتی ہے نا یعنی ایک چیز ہے موجود اور وہ معدوم اور وہ موجود ہو سکتی ہے تو آپ ایسی کوئی قوت چاہیے جو اس کے وجود کو اس کے عدم پر ترجیح دے کر کے اس کو موجود کر دے والا گلاس رکھا میرے سامنے امکان ہے کہ اس کو یہاں رکھ دیا جائے دونوں برابر ادھر ہو ادھر ہو اب کوئی اور تیسری قوت چاہیے اور اس سے خارج میں جو اس کے یہاں رکھنے کو ترجیح دے دے تو یہ گلاس یہاں ہو جائے اور اگر وہ ترجیح دے دیں وہ تو ایک مرجح چاہیے تو جب مادے کو ہم مانیں گے حادث اور اس مادے سے بنی ہوئی کل کائنات کو ہم مانیں گے حادث لہذا اس کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے ہم کو ایک ایسی قوت ماننے پڑے گی جو خود حادث نہیں ہے ورنہ اگر وہ بھی حادث تو اس میں بھی وجود معظم آئیں گے تو اس کے لیے اور چاہیے تو تسلسل لازم آئے لہذا لازمن سلسلے کو روکنے کے لیے ایسی ذات پہ رکنا پڑے گا جو واجب اسی واجب کو ہم اللہ جل جلا لہذا کل کائنات ہو گئی حادث جس میں عدم وجود وجودہ ہیں اور اس کے وجود کو عدم پر ترجیح دے کر اور اس کو عدم سے وجود میں لانے والے اللہ جب جب یہ ثابت ہو گیا تو مادہ حادث ہو گیا صورت حادث ہو گئی اور یہ کل کائنات یہ سب حادث ہو گئی اور اس کے لیے محدث چاہیے اور محدث للعالم لملہ ہوتا ہے یہ بات صحیح ہو گئی نہیں تو یہ جو حدوسی مادہ کی بات ہے اس کے اندر اس بات کا بیان ہے جو میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے اور حضرت تھانوی نے غالباً اس کو جان بوجھ کے مشکل بنائے بھی کیوں وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو سب کچھ چاہتا ہے نا تو ان کا وہ علمی جو ایک غرور تھا نا اس کو توڑا